کلندر اقبال ساڈا فرما ہے خرید ہم جس کو اپنے لہو سے خرید ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی اگر ملک آ ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو وہاں کام حق سے نہ کر بے وفائی